حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ لشکر کی تیاری کریں مگر اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صدقے کی اونٹیاں آنے تک ادھار لے لیں چنانچہ انہوں نے صدقہ آنے تک دو دو اونٹوں کے بدلے ایک ایک اونٹ حاصل کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستاون